عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جن کا اہل نفاق نے منافقوں نے ہمیشہ سے ان کی ذات کو نشانہ بنایا ہے اور ان پر الزام تراشیاں کی ہیں کیوں کیے ہیں اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی جن سے آپ سب زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے آپ کے زمانے میں منافقوں نے الزام لگایا نعوذ اللہ آپ کے اوپر زنا کا الزام لگایا اللہ رب العالمین نے پرانے مقدس کے اندر ان کی برات نادر فرمائی اور ان کو پاک قرار دیا اور سورہ نور کے اندر کئی آیتیں اللہ رب العالمین ان کی شان کے تعلق سے اتاری یہ آیتیں قیامت تک باقی رہیں گی اور ان آیتوں کی تلاوت کی جاتی رہے گی اور ان آیتوں کی تلاوت سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا اس کے بعد سے جو بھی صحابہ کے دشمن ہیں اللہ کے رسول کے دشمن ہیں اور جو اللہ کے رسول کے دشمن ہوں صحابہ کے دشمن ہوں اللہ کا دشمن ہوتا ہے انہوں نے ہمیشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازیبا اور غلط باتیں کہی ہیں بلکہ آج بھی جو روافظ ہیں دشمنان صحابہ ہیں وہ آج بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنا کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا عزب اللہ انہوں نے زنا کیا تھا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں آل بیت کی طرف اپنے آپ کی نسبت بھی کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والی تھی آل بیت میں بیویاں بھی داخل ہوتی ہیں بلکہ سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں ان کے اوپر ہمیشہ سے لوگ الزام لگاتے رہے ہیں اور آج بھی لگاتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی مکہ اور مدینے پر تو ہم کیا کریں گے ہم وہاں سے ان کو نکال کر کے عائشہ کو رجم کریں گے اور ان پر ان کو سنگسار کریں گے کیونکہ انہوں نے زنا کیا تھا نا عزب اللہ مردالک ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت اور برباد کر دے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بنا دے جو لوگ ام المومنین صدیق کائنات ہمارے نبی کی زوز متحرہ جن کی پاک دامانی پاک دامنی اور عفت اور عصمت کی گواہی عرش والے نے دی رب العالمین نے دی ان کی ذات پر اس طرح کے الزام تراشی رکھنے والوں کو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے برباد کر دے اللہ انہیں غارت کر دے آج اگر کوئی ہماری بیوی پر الزام لگائے تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا ہماری ماں پر الزام لگائے ہماری بیٹی اور بہن پر الزام لگائے کتنا غصہ آئے گا اور یہ تو دنیا میں کروڑہ کروڑ اربہ ارب مسلمانوں کی ماں ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر الزام تراشی کی جاتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس سے عائشہ کا مقام بلند ہوتا ہے ان کا درجہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے جب کسی غیبت کی جاتی ہے اور کسی کے اندر نہ پائی جانے والی برائی جب اس کی ذات سے چشمہ کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بے حد بلند ہے یہ بڑی بلند پائے کی خاتون تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جس سے آپ محبت کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کیا سوال کیا کہ سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عائشہ سے کہا میں عورتوں میں نہیں پوچھتا ہوں مردوں میں پوچھتا ہوں کہا مردوں میں ان کے والد ابو بکر صدیق سے اللہ اکبر یہ مقام ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ جس کو آپ چاہتے تھے اور محبت کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں فضل عائشہ کا فضل شاعر عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت ہوتی ہے تمام کھانوں پر عربوں کا مشہور کھانا سرید کھانا ہوتا ہے سرید کھانا شوربے کے اندر روٹی توڑ کر کے کھائی جاتی ہے جیسے ہمارے ملکوں میں دال میں لوگ روٹیاں توڑ کر کھاتے ہیں ایسے گوشت کا شوربہ ہو گوشت کی بوٹیاں ہوں اس کے اندر روٹی توڑ دی جائے اور روٹی کے اندر شوربا جو ہے گھل مل جائے اس کے بعد کھاتے ہیں اس کو سرید کہا جاتا ہے بڑی اچھی غذا ہے یہ آپ بھی کھائیے تجربہ کیجیے بہت پیاری غذا ہے بہت اچھی لگتی ہے یہ سرید کی روٹی بھی باقاعدہ آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے سرید کھانے کی تمام کھانوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے وہی فضیلت اور فوقیت عائشہ کو تمام عورتوں پر حاصل ہے اللہ اکبر یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لوگ کیا جانیں یہ منافق جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے صحابہ سے محبت نہیں ہے یہ کفر والے شرک والے غیروں کی پوجا کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر کے پتھروں اور دیوی اور دیوتاؤں کو پوجا کرنے والے وہ کیا جانے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اسلام کے اندر مقام مرتبہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پسند تھی کہ حضرت عائشہ کی شادی نبی کے ساتھ کرائی گئی صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تین دن تین راتوں تک فرشتے نے ہست عائشہ کو ریشم کے کپڑے کے اندر ملبوس مجھے تین راتوں تک دکھایا اور جب میں نے اس ریشم کے کپڑے کو کھولا تو دیکھا کہ ہنست عائشہ کی کا چہرہ نظر آتا ہے پھر مجھ سے کہا گیا تمہاری بیوی ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو تین راتوں تک خوابوں کے اندر دکھایا انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زوجیت کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا یہ عائشہ کا مقام و مرتبہ ہے واحد خاتون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ لحاف میں تھے اللہ رب جبیل امین نے باقاعدہ آپ کو سلام بھیجا اور کہا کہ جبیل امین ہے عائشہ جو تم کو سلام کرتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا اونچا اور مقام ہے دین اسلام کے اندر یہ واحد خاتون ہیں جو غیر شادی شدہ تھیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا بلکہ جتنی بھی خواتین تھیں آپ کی جتنی بھی بیمہ تھیں وہ سب کے سب یا تو متعلقہ تھیں یا تو بیوہ تھیں عمر دراز تھیں یہ واحد خاتون ہیں کہ غیر شادی شدہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا بڑی عظیم خاتون تھیں بڑی سوجھ بوجھ کی مالک تھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقی کے اندر بڑا اونچا مقام رکھتی تھی اور حضرت موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی بھی حدیث مشکل گزرتی تھی ہم اس حدیث کو اس سنت کو یا اس آیت کو نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو ہم عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے اور وہ ہمیں اس حدیث کا اس آیت کا معنی اور مطلب بتاتی تھی ابو مساشری جیسے صحابی بڑے بڑے صاحب کرام آپ کے پاس تشریف لاتے تھے اور ان سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے اس لیے اس امت کے اندر سب سے زیادہ فقہ والی سب سے زیادہ سوجھ بوجھ والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں اللہ نے بڑا اونچا دماغ اور عقل دے رکھی تھی ان کو بڑا بلا کا حافظہ تھا قوت حافظہ بہت تیز تھا ان کا حدیثیں سنتی تھی یاد ہو جایا کرتی تھی سب سے زیادہ خواتین میں حدیثوں کی روایت کرنے والی یہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بائیس سو دس حدیثیں روایت کی ہیں اور پورے صحابہ میں چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم خاتون ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے بڑی بابرکت خاتون تھی یہ بڑی بابرکت خاتون جو تیمم اسلام کے اندر مشروع ہوا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مشروع ہوا غزب بنی المستلق کے اندر اسی لیے صحابہ کرام کرتے کہتے تھے اے آشا تمہارا خاندان تمہارا اونچا خاندان بڑا ببرکت خاندان ہے تمہاری وجہ سے اسلام کے اندر تیمم مشروع ہوا ورنہ پہلے تیمم نہیں تھا غزب بریل مشترک کے اندر تیمم کو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا اور پرانے مجید کے اندر باقاعدہ آیت اس کے تعلق سے اتاری تیمم کے تعلق سے پہلے تیمم اسلام کے اندر نہیں تھا ان کی وجہ سے اسلام کے اندر تیمم مشروع قرار پایا بڑی اونچے فقہ والی اور بوجھ والی خاتون تھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ عربوں کی کے خاندان کو پورے شجرے کو یاد رکھتی تھی سیرت کے تعلق سے غزوات کے تعلق سے نصب کے تعلق سے ایک دلیل رہتی مانی جاتی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور جب منافقوں نے ان پر الزام تراشی کی اللہ رب العالمین نے آسمان سے برات نازل فرمائی اس لیے امام مالک فرماتے ہیں رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آج کوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہی بدگمانی رکھتا ہے وہی الزام تراشی کی بات کرتا ہے جو منافقوں نے کیا تھا تو اسلام سے خارج ہے وہ مسلمان نہیں ہے گویا کہ وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے گویا کہ اللہ رب العالمین کی تقزیب کرنے والا ہے اللہ رب العالمین فرماتا حضرت عائشہ کے بارے میں کہ عائشہ پاک دامن ہیں اور یہ کہتا ہے کہ نوز باللہ وہ پاک دامن نہیں بلکہ برے دامن والی تھی یا نوز باللہ گناہ کرنے والی تھی غلط کام کرنے والی تھی یہ اللہ رب العالمین پر اعتراض اللہ کی تقزیب ہے قرآن کی تقزیب ہے اس لیے امام علی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آج بھی حضرت عائشہ کے تعلق سے یہ برا عقیدہ رکھتا ہے کہ ان سے جنا سرزد ہوا نہ باللہ من ذالک تو وہ مسلمان نہیں اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا ہے قرآن میں اللہ رب العالمین کی پاک دامنی بیان کی ہے اس لیے اللہ رب العالمین کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے قیامت تک ان کی پاک دامنی کی گواہی ہر مسلمان دیتا رہے گا جو بھی قرآن کو برحق مانتا ہے نبی کو برحق مانتا اللہ کو برحق مانتا ہے وہ قیامت تک حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور عفت کی گواہی دیتا رہے گا اور ان کا ذکر کرتا رہے گا لیکن جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے اللہ کی تقزیب نبی کی تقزیب کرنے والے ہوں گے قرآن کی تقزیب کرنے والے ہوں گے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وہی عقیدہ رکھیں گے جو نبی کے زمانے میں منافقوں کا عقیدہ تھا جن منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام تراشی کی اور یہ کتنی اس خاندان والوں کے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی نبوت کے چوتھے سال پورا گھرانہ سمجھ لیجیے مسلمان تھا ان کے والد مسلمان ان کی والدہ مسلمان تھیں اور اس طریقے سے ان کے بھائی اور بہنیں سارے کے سارے مسلمان تھے یہ حالت ایمان کے اندر پیدا ہوئیں ایسے گھرانے کے اندر پیدا ہوئیں جو سب کے سب پہلے سے مسلمان تھے یہ بھی منقبت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو ان کو چیز حاصل ہے اسی طریقے سے ان کے والد محترم جو صدیق کائنات ہیں اس کائنات میں انبیاء کے برات بعد سب سے بڑی ذات ہے شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کو حاصل پوری دنیا کے اندر پوری امتوں کے اندر پوری کائنات میں جب سے دنیا کا وجود ہوا اور جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک انبیاء کے بعد سب سے اونچے مقام پر جو ذات فائز ہے وہ عائشہ صدیقہ کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صحبت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا ہے کوئی اور صحابی کا ذکر نہیں آیا قرآن میں کسی اور صحابی کی صحبت کا ذکر قرآن میں اللہ نے نہیں کیا کیا تو عائشہ صدیقہ کے والد محترم صدیق کائنات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا صاحب جب نبی اپنے صحابی سے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غار سور کے اندر ہجرت کے موقع پر جہاں تین راتوں تک قیام کیا تھا ہمارے نبی نے ابو بکر صدیق نے ہمارے نبی نے کیا فرمایا لات حضر اللہ مانا تم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے اللہ ہمیں بیکار نہیں چھوڑے گا اللہ ہمیں ضائع برباد نہیں کرے گا لہذا تم غم نہ کرو ہنستے ہوئے نے کیا کہا تھا کافر ہمارے اوپر آ گئے ہیں جس غار کے اندر چھپے ہوئے تھے اس غار کے منہ تک پہنچ گئے ہنستے وکر نے کہا کہ اگر وہ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے نیچے اتنے قریب پہنچ گئے اللہ رب العالمین نے آسمان سے پرانے کریم کو اتارا کہا اللہ ان اللہ معنا جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا غم نہ کرو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جس صحابی کی صحبت کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا گیا وہ ابو بکر صدیق ہیں صدیق کائنات ہیں حضرت عائشہ کے والد محترم اسی لیے علماء نے بیان کیا یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمائی لیکن اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ اگر کوئی ابو بکر کی صحبت کا انکار کر دے اور کہے کہ ابو بکر صحابی نہیں ہے مسلمان نہیں ہو سکتا جیسے ہست عائشہ پر کوئی الزام لگائے مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے ہنستے عائشہ کی برات نازر فرمائی ویسے اگر کوئی ابو بکر صدیق کی صحبت کا انکار کر دے اور کہے کہ وہ صحابی نہیں ہے وہ وہ صحابی نہیں اس نے قرآن کا انکار کر دیا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے ان کو صحابی قرار دیا اور کہا یہ صحابی ہے نبی کے نبی نے اپنے صحابی سے کہا کہ لاتا حضر اللہ معنا گویا کہ اللہ رب العامین کے قرآن کا اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرنے والا اور جو اللہ کے کلام کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا قرآن ایک ایک حرف سچا ہے ایک ایک حرف کے اللہ رب العامن جماعت لی ہے محفوظ ہے قیامت تک محفوظ رہے گا پورا دین محفوظ ہے قرآن محفوظ ہے لہذا اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے اور نہ مانے اس کو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے بڑے بابرکت خاندان والے تھے ابو بکر صدیق پورا گھرانہ سارے کے سارے یہ واحد خاندان تھا مکے کے اندر کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے ورنہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی کفر کی حالت میں نہ بچا رہا ہو باپ اسلام قبول کر لیا دادا نے نہیں کیا دادی نے کر لیا دادا نے نہیں کیا باپ نے کر لیا بیٹے نے نہیں کیا ماں نے کیا باپ نے نہیں کیا بھائی نے کیا بہن نے نہیں کیا ہر ایک خاندان کے اندر تھا لیکن ابو بکر صدیق کا خاندان ایسا تھا کہ اس خاندان کا کوئی فرد جو زندہ تھا کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اسلام قبول نہ کیا سب نے اسلام قبول کر لیا تھا اس لیے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنوں کا اسلام کے اندر بہت اونچا مقام ہے بہت اونچا مرتبہ حاصل ہے ابو بکر صدیق کو اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ اونچا مقام اور مرتبہ حاصل یہ واحد خاتون ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کے نبی کفات ان کی گود کے اندر ہوتی ہے ان کے حجرے کے اندر ہوتی ہے اور ان کی اور ہمارے نبی کی تدفین بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے اندر ہوئی جب آپ مرد الموت کے اندر مبتلا ہوئے تو ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آپ رہیں آپ نے اپنی ازواد متحرات سے پوچھا سب نے کہا کہ کوئی اعتراض نہیں ہمیں اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوتی ہے اور عائشہ کی گود میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فخر کرتی تھی اس بات کے اوپر کہ نبی کی وفات ہوئی تو میری گود کے اندر ہوئی جب آپ نے آخری سانسیں لی ہماری گود کے اندر سانسیں لی اور وفات کے بعد آپ کو ہمارے حجرے کے اندر دفن کیا گیا یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے جو یہ مقام آپ کے ادوات متحرات میں کسی کو حاصل نہیں کسی کو حاصل نہیں یہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے ایک شوہر کا عورت کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ ہونا چاہیے کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ جو زندگی گزاری ان زندگی کے واقعات کو لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے بائیس سو دس ایسے بیان کیے ہیں جس میں اکثر بات ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں بیان کیا کہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عورتوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا کس طریقے سے رہا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے ان سے کا ساتھ زندگی گزارتے تھے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ آپ جو ہے معاملات کرتے تھے پوری تفصیل اگر آپ کو ملے گی صدیق کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیثوں کے اندر ملے گی اسی لیے اللہ ان کو لمبی عمر تھا فرمائی نبی کی کفات کے بعد اڑتالیس سال تک زندہ رہی صدیق کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اڑتالیس سال تک زندہ رہی اور مورخین نگاروں نے بیان کیا ہے کہ ان کی بھی عمر ترسٹھ سال کی ہوئی تھی اللہ کے رسول کی عمر عمر ترسٹھ سال ابو بکر صدیق کی عمر ترسٹھ سال عمر فاروق کی عمر ترسٹھ سال عائشہ صدیقہ کی عمر بھی ترسٹھ سال کی ہوئی اور ہمارے نبی کفات کے بعد اڑتالیس سال تک کی زندہ رہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہی تعلیم دیتی رہی ان کے گھر کے اندر قرآن کا نزول ہوتا تھا حدیثیں سنتی تھیں وہ صحابہ کرام تابعین ہمارے حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے ایک مدرسہ تھا جو تعلیم گاہ تھی جہاں سے باقاعدہ علم کی نشر و شاد کیا کرتی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچا مقام ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یہ حکمت تھی کہ وہ چھوٹی عمر میں ہماری بھی ان سے شادی کی تاکہ آپ کے بعد ایک لمبی عمر انہیں ملے اور آپ کی حدیثوں کو اور سنتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہیں اس عظیم حکمت کے تحت اللہ رب العالمین نے آپ کی شادی حضرت عائشہ کے ساتھ کرائی آج یہ لوگ کفار و مشکین اور اس طریقے سے اہل نفاق اعتراض کرتے ہیں نقد اللہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہتے کہ نقد اللہ انہوں نے عیاشی کے لیے ایک چھوٹی خاتون شادی کیا نقد اللہ من ظالق نقل کفر کفر نباشت ان جاہلوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان تھے پچاس پچیس سال کی آپ کی عمر تھی آپ نے چالیس سال کی خاتون سے شادی کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ پچاس سال تک رہے پوری جوانی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دیا نوز بلّہ من ذالک اگر آپ کو یاشی کا مقصد ہوتا تو آپ پچیس سال کی عمر میں اس وقت مکہ کی جس خاتون لڑکی سے شادی کرنا چاہتے آپ شادی کر سکتے تھے مکے کے اندر ہی نہیں پورے عرب کے اندر مشہور تھے سب آپ کو شادی قرآبین کہا کرتے تھے سب آپ کے پاس مقدمات اور فیصلے لے کر کے آتے تھے آپ بینک تھے اس زمانے میں لوگ اپنی امانتیں لا کر کے امانوی کے پاس رکھا کرتے تھے اتنا زیادہ لوگوں کے اندر آپ کا مقام اور امانتداری حاصل تھی کہ لوگ آپ کے پاس آ کر کے ساری چیزیں رکھا کرتے تھے اگر آپ چاہتے اس وقت جس خاتون سے شادی کرنا چاہتے کر سکتے تھے ابو امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام ہستی نہیں تھی پورے عرب کے اندر مشہور ہستیوں میں سے ایک ہستی مشہور ہستی تھی جس سے آپ شادی کرنا چاہتے کر سکتے تھے لیکن پچاس سال تک آپ نے صرف حتیہ خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری ان کی وفات کے بعد آپ نے شادی کیا نوز بلّہ ذالک آج لوگ یہ کہتے ہیں اگر عیاشی نوز بلّہ اور اگر یہ ایسا کوئی مقصد ہوتا تو میرے بھائیوں آپ پہلے شادی کر لیتے آپ نے عائشہ کے ساتھ صرف نو سال گزارے ہیں عائشہ کی عمر اٹھارہ سال ہوئی ہمارے نبی کی وفات ہو گئی اگر یاشی کرنا مقصد ہوتا تو بہت پہلے جوانی میں آپ بیس پچیس سال کی عمر میں جتنی عورتوں سے چاہتے شادی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا یہ ساری چیزیں حکمت کے تحت ہوئیں اللہ کے فیصلے اور تدبیر کے تحت ہوئی اس لیے اس طرح کی باتیں کہنا وہی کہے گا جو عقل نہیں رکھتا ہے اور پھر یہ جو چیز تھی چھوٹی بچیوں سے یا کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنا یہ میرے بھائی اس زمانے میں چیز عام تھی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس زمانے میں اسی لیے کسی کافر نے کسی غیر مسلم نے ہمارے نبی پر الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے عائشہ سے شادی کی آج ہمارے نبی کفات کے بارہ سو سال کے بعد یہ شوشا چھوڑا گیا ورنہ پوری تاریخ خاموش ہے کبھی بھی ہمارے نبی پر ایسا الزام نہیں لگایا گیا کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر دی کیوں اس لیے کچھ زمانے میں چیز عام تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق سے پچیس سال چھوٹے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی عمر رضی اللہ عنہ سے کی تھی ام کلثوم کرسوم نام تھا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا کن سے شادی کیا عمر فاروق سے علی رضی اللہ عنہ پچیس سال چھوٹے ہیں اپنے داماد سے عمر رضی اللہ عنہ سے ان سے شادی کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہست حفصہ حسط حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے یہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے یہ عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے ابو بکر صدیق کو شادی کا پیغام دیا ابو بکر صدیق بڑے ہیں عمر فاروق سے کہا میری بیوی شادی کر لو لیکن وہ کر صدیق نے کچھ جواب نہیں دیا کیونکہ وہ سن چکے تھے کہ ہمارے نبی ان سے شادی کرنے والے پھر ہمارے نبی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا حضرت افسا رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اس زمانے میں چیز عام تھی اور ہمارے نبی کے جو دادا تھے عبد المطلب ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے عبداللہ جو ہمارے نبی کے والد تھے جب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی مدینے کے اندر اس وقت اپنی بھی شادی کی اسی وقت اور دونوں کی عمریں سیم سیم تھی عبداللہ کی جو والدہ تھی آمنا بنتے وہب ان کی بیوی ہمارے نبی کی والدہ ان کی جو عمر تھی وہی عمر عبد المطلیب ہمارے نبی کے دادا تھے جو دادا تھے ان کی جو بیوی بنی تھی ان کی بھی عمر وہی تھی ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا اور ان کی بیوی کا نام عامرہ بنت وہب عبداللہ کی بیوی کا نام ہمارے نبی کی والدہ کا نام اور عبد المطلیم جسے شادی کی ان کا نام تھا خالہ حالہ نام تھا ان کا اور حالہ یہ آمنا بنتے وہاب کی چچا کی بیٹی تھی اور دونوں کی عمر برابر برابر تھی اس وقت انہوں نے شادی کی تو اربوں میں چیز عام تھی میرے بھائیوں اسی لیے کسی منافق اور مشرق نے ہمارے نبی پر کبھی الزام نہیں لگایا کہ تو لڑکیوں سے شادی کرتے اور یہ کبھی رکاوٹ نہیں بنتی تھی عمر کم ہو یا زیادہ ہو حتیٰ کہ کبھی کبھی لڑکے کی عمر کم رہتی تھی لڑکی کی عمر زیادہ رہتی تھی جیسے مانوی کی شادی پچیس سال اور حضرت خدیجہ کی شاید عمر چالیس سال آج اتنے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں کسی سے کہوں جس کی شادی نہ ہو جو بھی اس کی بیس پچیس سال عمر ہو کہ تمہاری بیوی جو بننے والی ہے اس کی عمر چالیس پینتالیس سال ہے کوئی شادی کرے گا نہیں کوئی کرے گا لیکن ہمارے بھی ان کے ساتھ شادی کیا ہمارے بھی ان کے ساتھ شادی کیا پہلے زمانے میں عمر یہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس سے آج کے زمانے میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اسی لیے کسی بھی منافق اور مشرق نے ہمارے نبی پر اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا یہ آج لوگ بیان کرتے ہیں اس زمانے میں چیز عام تھی رائج تھی سارے لوگ کیا کرتے تھے اور اربوں ہی کے اندر نہیں بلکہ جتنی بھی حکومتیں تھیں اس زمانے میں جتنی بھی قومیں تھیں سب کی یہاں چیز عام تھی رائج تھی اس لیے اگر بغیر زبردستی کی نکاح اور شادی ہو تو کوئی ظلم نہیں ہوتا اللہ کے رسول خود چاہتے تھے عائشہ چاہتی تھی ابو بکر صدیق چاہتے تھے اللہ کی پسند تھی سارے لوگوں کی پسند تھی ظلم کب ہوتا ہے جب کوئی ایک رشتے کو نہ چاہے تب ظلم ہوتا ہے اور ظلم اگر عمر برابر ہے تو بھی ظلم ہو جائے گا لڑکی کی عمر بیس سال لڑکے کی عمر پچیس سال لڑکی کہے میں شادی نہیں کروں گی اگر آپ زبردستی کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا اگر یہ دونوں کی عمر برابر ہے تقریباً تو ظلم کب ہوتا ہے جب زیادتی ہو اور جب زیادتی نہ ہو دونوں کے اقرار اور دونوں کی چاہت اور خواہش اور مرضی سے ہو اس وقت میرے بھائیوں اس کو ظلم نہیں کہا جاتا اور آخری بات بیان کر کے میں ختم کر دوں اپنی بات نوز بلّہ لوگ کہتے ہیں یاشی کے لیے کیا عیاسی صرف لڑکیوں کے اندر ہوتی ہے جو آدمی حوث پرست ہوتا ہے جو آدمی عیاش ہوتا ہے آپ اس کو دیکھے اس کی پوری زندگی لگژری گزرتی ہے اس کی پوری زندگی آپ دیکھیے گاڑیاں نوکر چاکر علیشان محل علیشان گھر کھانا پینا علیشان علیشان کپڑے علیشان گاڑیاں تمام چیزوں کے اندر وہ یاشیا کرتا ہے اور میں اس میں موج مستی کرتا ہے لیکن ہمارے نبی کا حال کیا تھا چالیس دن گزر جاتے تھے آپ کے گھر کے اندر چولہا میں پان آگ تک نہیں جلتی تھی کھجور اور پانی سے آپ زندگی گزارا کرتے تھے چالیس دنوں تک آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جمتا جلتا تھا آپ سوتے تھے زمین کے اوپر آپ کے پشتے مبارک کے اوپر نشان پر جایا کرتے تھے آپ کے اوپر ایک صرف کپڑا تھا جسے آپ جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے اور جب قبیلوں کے سردار آتے تھے آپ ان کو استقبال کے لیے پہنا کرتے تھے کبھی چھنا ہوا آٹا آپ نے نہیں کھایا زندگی گزر گئی آپ کی اس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری چھوٹا موٹا مکان چھوٹا سا گھر اتنا چھوٹا گھر کہ تین آدمی سو جائیں چوتھے آدمی کے لیے جگہ نہ بچے اتنا چھوٹا سا گھر تھا ہت عائشہ صدیق کا گھر اور آپ کی بیویوں کا گھر تین دو آدمی سو جائیں گھر کے اندر جگہ نہ بچے اسی لیے ہتھی عائشہ نے کہا تھا کہ میری وفات ہوگی مجھے میرے گھر کے اندر دفن کر دینا لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کو تدفین کر دیا گیا تو جگہ ہی نہیں بچی کہ ان کو گھر کے اندر دفن کیا جائے اتنا چھوٹا سا گھر تھا اور چھت کس کی تھی کھجور کے پتوں کی چھت تھی کھجور کی چھتوں چھتیں اتنی گرمی ہوتی تھی اس کے اندر نہ روشنی کا کوئی انتظام نہ کسی اور چیز کا کوئی انتظام اس طریقے سے ماں نبی نے زندگی گزاری ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے دیکھا کہ آپ کے پشتے مبارک پر چٹائی کے نشانات بنے ہوئے ہیں رونے لگے عمر فاروق کہا کہ آپ پوری دنیا کے سردار ہیں سب کے ایمان ہیں آپ سب سے افضل ہیں یہ کیسر و کسرا کے لوگ یہ موج مستی کرتے ہیں اور بڑے بڑے آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایسا بستر بنا دیں ہمارے بھی نے کہا کہ نہیں یہ ان کے لیے دنیا کے اندر ہمارے لیے آخرت کے اندر ہے جس نے آخرت کو ترجیح دی دنیا کے اندر فقر و فاقہ کی زندگی گزاری اور بھوک کی زندگی گزاری پیٹ پر پتھر باندھ کر کے گزارے اس دن اس شخصیت کے بارے میں اس ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوز عزب اللہ انہوں نے عیاشی کے لیے موج مستی کے لیے ہنسی عائشہ سے شادی کیا اللہ رب العالمی نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے اے ربی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے آؤ میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں اگر تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہے اگر تمہیں آخرت چاہیے اللہ تعالیٰ چاہیے تو تمہیں ایسی زندگی گزارنا پڑے گا بھکمری کی زندگی فخر و فاقہ والی زندگی گزارنی پڑے گی اگر تمہیں یہ پسند ہے تو میرے ساتھ رہو اگر تمہیں دنیا چاہیے ہو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں قرآن ہر نے بیان کیا تو جو عیاش ہوتا میرے بھائیوں وہ صرف ایک ناحیے میں عیاشی نہیں کرتا ہے آپ اس کا گھر دیکھیے اس کا مکان دیکھیے اس کے نوکر چاکر دیکھیے کھانے پینے کا دیکھیے زندگی گزارنے کا طریقہ کپڑے اور ساری چیزیں دیکھیے نبی کا حال کیا تھا آپ لوگ اللہ کے سر کی سیرت کا مطالعہ کیجیے فقر و فاقہ والی زندگی آپ نے گزاری میرے بھائیوں بھوک سے آپ تاری ہو جایا کرتی تھی اور آپ پر اور آپ جو ہے گر جایا کرتے تھے پتھر بات کر کے آپ نے زندگی گزاری ہے اور اس طریقے زندگی گزارنے والے کے بارے میں آج ایسے لوگ کہتے ہیں اللہ ان کی زبانوں کو گم کر دے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کر دے اللہ دنیا سے باپ نابود کر دے اور یاد رکھے گا جس نے بھی ہمارے بھی کسان میں کوئی تاقی کی ہے اس نے طبی موت کبھی اسے حاصل نہیں ہوئی وہ مرا ہے اور لوگوں کے لیے برتناک بنا یا تو جانوروں کی خوراک بنا کتوں اور شیروں کی خوراک بنا یا تو مجنو اور پاگل ہو کر کے مرا یا تو اس نے خودکشی کر لی یا تو پانی کے اندر جا کر کے ڈوب کر کے مرا یا اس طریقے سے آگ لگ گئی اور مر گیا یہ پوری تاریخ رہی اللہ کے سر کے زمانے سے لے کر کے آج تک جنہوں نے بھی ہمارے بھی کسان میں ذرہ برابر گستاخی کی ہے اللہ ان کا انتقام لیا ہے دنیا کے اندر سزا دی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر دردناک سزا اللہ نے تیار کر رکھا ہے دنیا کی سزا کے علاوہ آخرت کے اندر دردناک سزا ایسے لوگوں کی رکھی ہے لہذا میرے بھائیو ہستیاشہ آج جس کی وجہ سے ہمانبی شان میں ہست کی شان میں جاتی ہے یہ ہمارے ممرین عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا اونچا مقام ہے اور آپ کی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر اور اتنا بڑا مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ کو تا فرمایا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو صحابہ کرام سے زیادہ زیادہ محبت کرنے کی توفیق تا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن صاحب کرام کے ساتھ اٹھائے صاحب کرام کی رفاقت نصیب فرمائے صحاب کرام کے ساتھ اللہ ابراہین ہمیں جنت الفردوس کے اندر مقام اور جگہ عطا فرمائے اللہ ابراہین ہمیں توحید اور اسلام پر قائم رکھے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اور جو ہمارے فات کل میں توحید جاری ہو اور وفات کے اللہ رب الامین ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اونچا مقام عطا فرمائے آمین بارک اللہ علیہ پھر قرآن منافع نہیں وہ یا کو ملا تو ذکر حکیم ان تعالیٰ جواد ان کریم الکم الروف الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشد ان محمد ان عبد و رسول اللہ صلی محمد و علی محمد كما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید